جابر رضی اللہ عنہ سے اس سند سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو بیس یہ حدیث صحیح ہے